والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس سے مراد قرآن و سنت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انضل اللہ علیہ کل کتاب یعنی اللہ نے آپ پر قرآن و سنت اتارا ہے مومنین صادقین ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں ہی اللہ کی وہی ہیں اور جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے عوامر و نواحی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ جو بات ان کی خواہش و مرضی کے مطابق ہوئی اس پر ایمان لے آئے اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی اس کا انکار کر دیا یا تعویل فاسد کے ذریعے اس کا معنی و مفہوم بدل دیا اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے اور اس لیے بھی کہ آخرت پر یقین آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے